السلام علیکم وبرکاتہ الحمد اللہ وبرکاتہ واشد اللہ شریف اللہ واشد الََ محمد رسول وباد آج کے خطبے کا موضوع تھا حرص اور تما لالچ اس کی مذمت انہوں نے قرآن آیات احادیث اور صلب صالحین کے اقوال کی روشنی میں کی ہے خطبے کے دوران انہوں نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کے لیے جس نے اپنی حکمت سے روزیوں کو تقسیم کیا اور اپنے فضل اور اپنی رحمت سے جس کو چاہا مالداری عطا کی اور اپنے عدل اور حکمت سے جس کو چاہا فقر و فاقہ عطا کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی بابود برحق نہیں ہے وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی کا وہی پیدا کرنے والا ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے جو دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کے لیے منع کر دیتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اللہ رب العامین کے پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم کی ساحت کریمہ کی تلاوت کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے اور جب تمہاری وفات ہو تو ایمان کی حالت میں وفات ہو اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جلوت و خلوت میں مجمع میں اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ خیال رکھو کہ اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے اور یہ جان لو کہ حرص اور لالچ اور تما اور بخل یہ دل کی ان بیماریوں میں سے ہے جو انسان کو ہلاک و برباد کر دینے والی ہے اس کے دین کو بھی خراب کر دیتی ہے اور اس کی دنیا کو بھی خراب کر دیتی ہے اے اللہ کے بندو اے مومنوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا خیر نہیں چھوڑا جس کی طرف ہماری رہنمائی نہ کی ہو اور کوئی ایسا شر نہیں ہے جس سے ہمارے نبی نے ہم کو منع کر دیا ہو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا وس بیان کیا ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی مفرت کی تما رکھتے ہیں امید رکھتے ہیں اللہ انت انانت انق فرانا فرالنا ربنا خطا نا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اس طریقے سے اللہ کے رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں انہیں اس بات کی امید رہتی ہے اس بات کی تما رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں میں داخل کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں یہ جو تما ہے یہ جو حرص اور امید ہے یہ اچھی امید ہے اور یہ امید کیا ہے اللہ ہر برامین کی رضامندی حاصل کرنے والی امید اور یہ کیسے حاصل ہوگی اللہ کی رضامندی نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرنے سے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے اللہ کے بارے میں اچھی امید رکھنے سے نیک اعمال کرنے سے یہ جو حرص ہے یہ انسان کو حاصل ہوتی ہے اب رہی وہ حرص اور وہ لالچ جس سے اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی نے ہمیں منع کیا ہے وہ کیا ہے وہ دنیا کی لالچ ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ابن آدم انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو جائے تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس سونے کی دو وادی رہے اور انسان کی امید کو ولیم لافا اللہ تراب اور انسان کے منہ کو مٹی کے سوا کوئی چیز بھر نہیں سکتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے یہ دل کا مرض ہے دنیا کی محبت اور دنیا کی چاہنے کے پیچھے بھاگنا اور ابن آدم کو دنیا کی محبت پر پیدا کیا گیا ہے لیکن یہاں جس سے منع کیا گیا ہے وہ دنیا کی لالچ اور دنیا کے حرص ہے انسان دنیا ہی کا ہو کر کے رہ جائے اللہ تعالیٰ کو بھول جائے آخرت کو بھول جائے ایسی لالچ اور ایسی تما کی قرآن و سنت کے اندر مذمت کی گئی ہے کیونکہ ایسی لالچ کی کوئی حد نہیں ہوتی ہے اور یہ بندے کو حرام مال کی طرف کھینچ کر کے لے جاتا ہے اور یہ دنیا کی لالچ انسان کو دنیا کے اندر ذلت عطا کرتی ہے آخرت کے اندر عذاب پہنچاتی ہے اور مطلوب یہ نہیں ہے ہم سے کہ ہم دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کے رہ جائیں اور دنیا سے حرمان اور محرومی کی زندگی گزارے ایسا نہیں ہے کیونکہ اللہ ابامن خود ارشاد ہے ولا تم تمسا نصیب کمن دنیا اللہ نے تمہارے دنیا لکھ دی ہے اپنا دنیا کا حصہ مت بھولنا دنیا کو تلاش کرنا لیکن اس کے پیچھے پڑے رہنا اور اس طریقے سے اس کی لالچ رکھنا ہمیشہ اور آخرت کو بھول جانا یہ چیز شریعت کے اندر منع ہے اے اللہ کے بندو اے مومنوں مسلمان اس بات کو یقینی پر تو یقینی طور پر جانتا ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا خزانہ جس جس خزانے کی کنجی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہ ہو اللہ رب العالمی نے جس کو جو دیا اگر اس پر قناعت کرتا ہے تو مالداری کی زندگی اطمینان کی زندگی گزارتا ہے اللہ کے سلقزی سے قدف من اسلم و رزق کا کفافن و قرنا اللہ آتا وہ انسان کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور اللہ نے جسے برابر سرابر رزق عطا فرمایا اور جو کچھ اللہ نے اسے دیا اس پر قناعت اختیار کیا تو ایسا انسان کامیاب ہو گیا صحیح مسلم کی روایت ہے قناعت راحت ہے اور لالچ عذاب ہے کتنے مالدار ہیں جو بہت لالچی ہیں دنیا اور آخرت کے اندر ان کے لیے ہلاکت و بربادی ہے کتنے فقیر ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر راضی ہیں قناعت پسند ہیں تو دنیا آخرت میں ان کے لیے سعادت ہے اور حرص اور لالچ کی صورتوں میں سے ایک صورت آج کل جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ روم کا گھروں کا کرایہ بڑھا دے رہے ہیں اور اس طریقے سے جو سامان ہے سامان کی قیمت بڑھا دے رہے ہیں اور ان کا مقصد بہت زیادہ فائدہ اٹھانا ہے اور وہ جو محتاج لوگ ہیں اور جو خاندان ہیں خریدار ہیں ان کا کوئی رعایت کے بغیر تو شریعت کے اندر حرص کی اور اجتماع کی مذمت کی گئی ہے اور اللہ رب العالمین نے اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ اس سے منع کیا ہے اللہ کے سر حدیث منگوار رد اللہ بھی جو کسی کو نقصان پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرر پہنچاتا ہے وہ منشاق کا شق اللہ علیہ اور جو کسی پر سختی کرتا ہے اللہ ہر بامن اس پر سختی کرتا ہے کینات مالداری لے کر کے آتی ہے رضامندی لے کر کے آتی ہے اور جو لالچ ہو لالچ ہے حرص ہے انسان کو غم اور تکلیف دیتی ہے اور یہ لالچ اور حرص ایمان کے نور کو دل کے اندر بجھا دیتی ہے اور ایک انسان کو مال اور اس کی شہوت کا غلام بنا دیتی ہے اللہ کے سل حدیث ہے دینار اور درہم کا غلام ہلاک و برباد ہو گیا جو مال کا بندہ ہے وہ ہلاک ہونے والا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا حقیقی بندہ ہے اسی کو نجات ملنے والی ہے اللہ کے بندو یہ جو حرص اور لالچ ہے معاشرے پر اور انسان پر اس کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں جو انسان لالچ کا مریض ہو جاتا ہے دنیا کے اندر اس کو شکاوت کے سوا کچھ نہیں ملتی دین کا ورا ختم ہو جاتا ہے اس کا اخلاق اس کی مروت کم ہو جاتی ہے اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے اور وہ ہمیشہ فقر و فاقہ کا شعور رکھتا ہے احساس رکھتا ہے کہ میں بہت فقیر ہوں آگا حالانکہ اس کے پاس بال بھی رہتا ہے لیکن چونکہ زیادہ لالچ ہے اس کے پاس دنیا کی اس لیے اپنے آپ کو ہمیشہ فقیر سمجھتا ہے اور کبھی اس کی امیدیں اور کبھی اس کی لالچ ختم نہیں ہوتی ہے اور اس طریقے سے اسے دنیا کے اندر ذلت ملتی ہے اور علم کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے اور رہا معاشرے اور سوسائٹی کی بنیاد پر جس معاشرے کے اندر حرص اور تما آ جاتی ہے اس معاشرے کے اندر آپسی اختلافات جنم لیتے ہیں آپسی جھگڑے ہوتے ہیں اور جو اخلاق ہیں اور جو ہماری تہذیب و ثقافت ہے وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جبکہ سوسائٹی یا معاشرہ اشار اور سخاوت پر قائم تھا لیکن لالچ کے جھگڑے اسے برباد کر دیتے ہیں اور اس طریقے سے وہ معاشرہ مختلف میدان میں پیچھے ہو کر کے رہ جاتا ہے اور پھر وہاں پر ظلم اور جاتی عام ہو جاتی ہے اللہ کے بندو اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ اور بامن کا بھی شکر ادا نہیں کرتا لہذا میں اس یہاں پر اس خطبے کے اندر اس مناسبت سے یہاں کی حکومت کا میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس طرح کے قرار جاری کیے اور جو گھروں کے مالک ہیں اور اس طریقے سے جن کے پاس زمینیں ہیں جائیدادیں ہیں ان کو اس بات کا پابند بنا دیا ہے کہ تم لوگ قیمتوں کو نہ بڑھاؤ کرائے نہ بڑھاؤ اور جو معاطن ہیں مقیم ہیں جو کرائے دار ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کرو کیونکہ اس کی وجہ سے دنیا کے اندر اور خاندانوں کے اندر بھلائی رہتی ہے اور اللہ کے علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو ہماری امت میں سے کسی معاملے کو اللہ تعالیٰ اسے ذمہ داری دیتا ہے اور ان پر سختی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر سختی کرتا ہے اور جو جسے اگر کوئی ولایت ملتی ہے اور ان کے اوپر آسانی کرتا ہے تو اللہ ہر برامین بھی ان پر آسانی کرتا ہے لہذا میں اپنے ان حکمرانوں کو اور ذمہ داروں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح کے قرار پاس کیا کہ جو جو جائیداد کے مالک ہیں یا گھروں گھر اور اس طریقے سے جن کے پاس بلڈنگیں ہیں اور وہ کرائے پر دے رکھے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کرایہ نہ بڑھائیں سلف صالح ہمارے جو سلف صالحین ہیں وہ اس بات کی سنگینی سے واقف تھے اس لیے انہوں نے امت کو اس سے منع کیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کی عقل کو ختم کر دینے والی ہو وہ حرص اور لالچ ہے اس طریقے سے مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لالچ سے انسان کو دنیا کے اندر ذلت ملتی ہے اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں اخلاص اور دنیا کی لالچ اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے ایسی ہوگا جس طریقے سے پانی اور آگ اکٹھا نہیں ہو سکتے جس طریقے سے مچھلی اور سانڈا دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے اسی طریقے سے دنیا کی محبت اور دنیا کے حرص اور اخلاص انسان کے دل کے اندر جو ہے اکٹھا نہیں ہو سکتے ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ زیادہ حرص کرنا انسان کو غم اور بھوک دیتا ہے اس طریقے سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جو آدمی کامیاب ہو گیا جو انسان غصے سے اور نفسانی خواہشات سے اور حرص و تما سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ آدمی کامیاب ہو گیا یہ بات انہوں نے پہلے خطبے کے اندر ارشاد فرمائی دوسرے خطبے کے اندر انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مومنو دین خیر خائی کا نام ہے ہمارے جو تاجر بھائی ہیں اور جو اقارات اور بلڈنگوں اور زمینوں کے مالک ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا مراقبہ کریں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور جو معقول کمائی ہے فائدہ ہے اس پر قناعت اختیار کریں اور جو کرایہ دار ہیں ان کی حالات کا خیال رکھیں ان پر آسانی کریں آسانی کرنے میں اللہ تعالیٰ سے کی امید رکھیں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں اچھا معاملہ کریں اور اس طریقے سے ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں اللہ کے سور صلی وسلم کے حدیث ہے اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے جو خریدتے وقت اور بیچتے وقت اور تقاضا کرتے وقت آسانی اور رحمت کا معاملہ فرماتا ہے اور مسلمانوں کے درمیان وہ قوت اور بھائی چارگی کی بنیاد پر تعلقات قائم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ان ملمومن میں نہیں خواہ سارے مومن آپس بھائی بھائی ہیں جب وہ آپ کے بھائی ہیں تو ان کے ساتھ بھائی کا سلوک کیجیے رحمت اور مروت کا آسانی کا سلوک کیجیے اللہ کے علیہ وسلم کے حدیث ہے اور رحم الرحم الرحمان جو رحم کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ رحمان ان پر رحم فرماتا ہے ارحم و منفی عرد ارحم کو منفی سما زمین والوں پر رحم کرو جو آسمان پر ہے آسمانوں کے اوپر ہے جو عرش پر ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا اس طریقے سے اللہ کے سلک حدیث ہے کہ جو اللہ ابرامین کے لیے کچھ چھوڑ دیتا ہے اللہ برامین اس کو اس کا بہتر بدلاتا فرماتا ہے لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رب کی طرف اپنے رب کی طرف رجوع کرے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مالدار کر دے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاش تھا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا اس کی ابتدا کرے صلب صالحین کی سیرتوں کو پڑھے علم شرعی حاصل کرے اور جو جہالت کو اپنے اپنے نب سے دور کرے کیونکہ جہالت کی بنیاد پر اس طرح کی بیماریاں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں اور اس کو چاہیے اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھے کہ ایک دن دنیا ختم ہو جانے والی ہے مال بھی ختم ہو جانے والا ہے آپ کے ساتھی آپ کے دوست آپ کے رشتے دار سب آپ کو چھوڑ کر کے یا آپ ان کو چھوڑ کر کے جانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے فام منتوا جس نے سرکشی کی وا سر الحیات دنیا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا فعین الجحیم ہی الما ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ اما خاف مقام رب بھی ہی لیکن جو پہ رب کے سامنے ڈرنے سے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنم سے انل ہوا اور خواہشات سے اپنے نفس کو روک رکھا فعین الجنت ہی الما ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے اس پر انہوں نے اپنی باتوں کو ختم کیا اور دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر آسانی فرمائے اللہ رب العالمین مہنگائی کو ختم کرے اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین پر اور نبی کی سنتوں پر قائم رکھے امین و سلام محمد علیہ و صابین و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ